کسی لڑکی کو جہیز میں ساڑھے سات تولے سونا ملا اس کے پاس زکات ادا کرنے کے لیے رقم نہیں اور شوہر کی اجازت کے بغیر سونا بیچ نہیں سکتی اس کا کیا حکم ہے دیکھیے اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اچھا میرا خیال لوگ شاید جا رہے ہیں تو میرا خیال کم ختم کر دینا چاہیے ہے نا لگ یہی رہا کہ زیادہ بھی وقت ہو گیا باقی گیارہ سے اوپر ہو گیا جب لوگ اٹھنے لگ جائیں پھر ہمارا دل نہیں لگتا سیدھی بات سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ شوہر کی اجازت کے بغیر سونا بیچ نہیں سکتی اب اس کی ملکیت میں شبہ پیدا ہو گیا کہ اس کا مالک کون اگر یہ خاتون پورے مال کی مالک ہے تو بغیر شوہر کی اجازت کے بھی بیچ سکتی ہے یہ تو ایک الگ مسئلہ لیکن اگر کسی عورت یا خاتون کے پاس زکات دینے کے لیے پیسے نہیں اور اس کے پاس ساڑھے سات تولے سونا ہے تو اس میں ہمارے فقہ کا فتوا ہے کہ سونا نکالے زکات میں سونا نکالے لیکن اس میں ایک خرابی پیدا ہوگی وہ خرابی کیا ہے وہ خرابی یہ ہوگی کہ ایک تو آج کل آپ جانتے ہیں نا کہ وہی کسی زمانے میں جو بزرگ کہتے تھے میاں کپڑے سے زیادہ سلائی ہوگی تو یہ تو آپ نے دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے اب کیا ہوا سونے سے زیادہ جڑوائی ہو گئی یوں ہو گیا اب چیز جو ہے وہ ناقص ہو جائے اس صورت میں وہ یہ ہیلا کر لے کہ کسی سے ادھار لے پیسے کسی سے ادھار لے کر اور زکات دے دے اور جب اس کے پاس پیسے آئے ادھار ادا کر دے تو اس کی زکات بھی ادا ہو جائے گی اور سونے کا زیور بھی ٹوٹنے سے بچ جائے گا